السلام علیکم welcome again to this class of discrete mathematics ہمارا آج کا لیکچر ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا دوسرا لیکچر ہے ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو ایکسپلین کیا تھا کہ وٹ از ڈسکریٹ میتھمیٹکس اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں کون کون سے ٹاپکس کو پڑھنا ہے اور جو سب سے پہلا ٹاپک ہم شروع کر چکے ہیں وہ ہے لاجک لاجک میں ابھی ہم نے چند بنیادی ڈیفینیشنس کو آپ کو بتایا مثلا ہم نے یہ بتایا کہ ورز اے اسٹیٹمنٹ اور پھر how two statements can be connected using different connectives and or اور ناٹ کے ذریعے کس طرح ہم ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اسٹیٹمنٹس کو ریپرزینٹ کیا تھا ود سمبلس اور کنیکٹوس کو بھی سمبلس کے ذریعے ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا ناٹ کے لیے ٹلڈا اینڈ کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں جس کے لیے ہم نے ہیٹ کا سمبل استعمال کیا تھا اور کو ہم ڈسجنکشن کہتے ہیں اور ڈسجنکشن کے لیے ہم نے ویل کا سمبل استعمال کیا تھا پھر ہم نے پریکٹس کی تھی کہ کس طرح آرڈینری انگلش سینٹینسز کو ہم لاجیکل ایکسپریشنز میں کنورٹ کرتے ہیں یوزنگ سمبلس سمبلس کی مدد سے کس طرح ہم نے کرنا ہے اور وائس ورثہ ہم نے یہ کیا کہ اگر ہمیں کوئی ایکسپریشن گیون ہے ان سمبلس تو ان کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا انٹو آرڈینری انگلش پھر اس کے بعد ہم نے ٹروتھ ٹیبل کو انٹروڈیوس کیا ٹروتھ ٹیبل کو ہم نے ڈیفائن کیا اور کچھ بڑے سادہ قسم کے ایکسپریشنز جو تھے ان کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنائے ہم نے پچھلے لیکچر میں صرف تین ٹروتھ ٹیبل بنائے تھے اور یہ تینوں ٹروتھ ٹیبل جو تھے ہمارے ان کنیکٹوس کے لیے تھے جن کو ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں ہم نے اینڈ کے لیے کنیکٹو بنایا تھا یعنی اگر ہم کسی کوئی اسٹیٹمنٹ پی لیتے ہیں تو ناٹ پی کے لیے ہمارے پاس کیا ٹروتھ ٹیبل آئے گا اور اسی طریقے سے اگر ہم دو اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں پی اور کیو تو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹروتھ ٹیبل پی اور کیو کے لیے کیا بنے گا اور اسی طریقے سے پی اینڈ کیو کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنایا تھا آج کے لیکچر میں شروع میں ہم ٹوتھ ٹیبل کی ہی کچھ اور پریکٹس کریں گے اور چند ایک اور ہمارے پاس لاجیکل ایکسپریشنز ہوں گے جن کے ہم نے ٹوتھ ٹیبلز بنانے ہیں تو ہم شروع میں جن تین ٹروتھ ٹیبلز تین ایکسپریشنز کے ٹوتھ ٹیبلز بنائیں گے وہ یہ ہیں ہمارے پاس پہلے ہم ٹوتھ ٹیبل بنائیں گے ٹلڈا پی ہیٹ کیو یعنی ناٹ پی اینڈ کیو دوسرا ٹوتھ ٹیبل ہم نے بنانا ہے ٹلڈا پی ہیٹ کیو اور ٹلڈا آر اور تیسرا ہم نے بنانا ہے p vel q hat tilde p hat q یہ تین ایکسپریشنس کے لیے ہم نے بنانے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو تین ایکسپریشنس بتائے آپ کو یہ انہیں ہم اسٹیٹمنٹس نہیں کہیں گے اسٹیٹمنٹس جیسے کہ میں نے ہم پہلے ڈیفائن کیا تھا اسٹیٹمنٹس ہم ان سینٹینسز کو ڈکلیریٹو سینٹینسز کو کہتے ہیں جو کہ جن کے ساتھ کوئی ٹروتھ ویلیو سائن کی جا سکے جن کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ whether they are true or false ابھی یہ ہمارے پاس لاجیکل ایکسپریشنس ایز سچ ہیں ان کو ہم ٹروتھ ویلیو اسی وقت سائن کر سکیں گے جب یہ جو ہم نے سمبلز استعمال کیے ہیں پی کیو ایٹسٹرا ان کو ہم ریپلیس کریں گے وتھ سم اسٹیٹمنٹس اس اسٹیج میں ہمارے پاس جو ایکسپریشن آ رہا ہے اس کو ہم اسٹیٹمنٹ نہیں کہیں گے بلکہ اسٹیٹمنٹ فارم کا ہم لفظ استعمال کریں گے اچھا اب ہم نے ان اسٹیٹمنٹ فارمس کے لیے ٹوتھ ٹیبل بنانے کے لیے ہمارے پاس دو تین چیزیں ہمیں پہلے سے دیکھنی پڑتی ہیں جب کسی بھی اسٹیٹمنٹ فارم کا ہم نے ٹوتھ ٹیبل بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ فارم میں ویریبلس کتنے ہیں ویریبلس جتنے ہوں گے اتنا بڑا ہمارے پاس ٹروتھ ٹیبل آئے گا اگر ہمارے پاس ایک ویریبل ہے تو ہمارے ٹیبل میں صرف دو روز آئیں گی اور اگر ہمارے پاس دو ویریبلز ہیں تو پھر روز کی تعداد چار ہو جائے گی and if you have three variables the number of rows will be eight rule اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ویریبلس کی تعداد n ہوگی تو ٹوتھ ٹیبل میں ویریبلس کی تعداد two to the power n ہو جاتی ہے اچھا پہلا جو ہمارے ٹیبل میں جو پہلے کالمز آتے ہیں وہ ان ویریبلس کے لیے آئیں گے they can be one column if there is one variable variable کے لیے آئے گا پھر اگر دو ویریبل ہیں تو they will be two columns اگر تین ویریبلز ہیں they will be three columns etcetera اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اپنے لاجکل ایکسپریشن کو گریجولی سمپلیفائی uh, کرنا ہے تو سمپلیفائی کرنے کے لیے جیسے آپ الجبرک ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے طریقہ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ پہلے انر موسٹ بریکٹ کو سمپلیفائی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی آؤٹر بریکٹ اور پھر اس کے بعد اس کی آؤٹر بریکٹ اس طریقے سے ہم نے سمپلیفائی کرتے چلے جانا ہے اب اس میں ہمارے پاس کئی کنیکٹو ہم یوز کر رہے ہوں گے کسی بھی لاجیکل ایکسپریشن میں اینڈ کا کنیکٹو اور کا اینڈ کا اس طریقے سے ہمارے پاس کنیکٹوز آ رہے ہوں گے ان کنیکٹوس کو بھی درمیان میں ہم نے ریزالو کرتے چلے جانا ہے اور ان کی اپنی ایک پرسیڈنس ہوتی ہے اس میں سے کس کریکٹر کو کس لاجیکل کو ہم نے پہلے ریزالو کرنا ہے ان کی اپنی ایک پریسیڈنس ہوتی ہے اس پریسیڈنس کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو میں نے تین ایکسپریشن آپ کو بتائے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ٹوتھ ٹیبل کیا بنتے ہیں تو پہلا ٹوتھ ٹیبل جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہم بنا رہے ہیں ٹلڈا پی اینڈ کیو کے لیے اب اس میں دیکھیں کہ since we have only two variables تو ہمارے پاس روز کی تعداد ہو گئی ہے two the power to four تو ہمارے پاس فور روز آ رہی ہیں ہمارے پاس اب ٹیبل جب بنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے دو کالمس میں ہم نے دو ویریبلس کو لکھنا ہے اور ان کی ساری کی ساری پاسبلٹیز کو ہم نے لکھنا ہے اچھا اب اگلا کالم ہمارے پاس ہم اس میں بریکٹ کوئی موجود نہیں ہے تو پہلے ہم ناٹ پی کو ریزالو کر لیتے ہیں تو تیسرا کالم ہم نے لیا ہے ناٹ پی کو it's a very simple expression آخری ایکسپریشن ہمارے پاس جس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کالم ہمارا آ جائے گا ٹلڈا پی اینڈ کیو اچھا اب ہم نے ان کالمس کو کس طریقے سے فل کرنا ہے پی میں ہمارے پاس چار روز ہیں ہر کالم کے اندر تو پی کی پہلی دو ویلیوز کو ہم ٹرو لے لیتے ہیں اور دوسری دو ویلیوز کو ہم فالس لے لیتے ہیں اسی طریقے سے کیو میں پہلی والی کو ٹرو دوسری کو فالس تیسری کو ٹرو اور چوتھی کو فالس لے لیتے ہیں اب ٹلڈا پی کے لیے ہم نے کالم بنانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ پی میں ٹی ہوگا وہاں پہ ہم اس کی نگیشن میں ایف لے لیں گے اور جہاں پہ پی میں ایف ہوگا فالس ہوگا اس کی نگیشن میں ہم ٹرو کر دیں گے تو اس طرح ٹلڈا پی کے پہلے دو روز جو ہیں which corresponds to T in column four p وہاں پہ ایف آ جاتا ہے اور دوسرے دو جو انٹریز ہیں اس کی اس کالم میں uh, وہاں پہ ہمارے پاس ٹی آ جائے گا since they correspond to a value of F in column four p اچھا اب ہم نے کالم کرنا ہے اینڈ کرنا ہے ٹلڈا پی اینڈ کیو کے لیے یعنی پہلے اور تیسرے کالم میں آپ نے ویلوز جو ہیں ان کو ہم نے اینڈ کرنا ہے تو اینڈ کے لیے آپ نے اینڈ کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا ہمارے پاس دو ایکسپریشن کا اینڈ یا کنجنکشن اس وقت ٹرو ہوتا ہے جب یہ دونوں ہی ٹرو ہوں اگر دونوں میں سے ایک فالس ہوگا تو وہ فالس ہو جائے گا اب ہم نے ٹلڈا پی اور کیو کا لینا ہے تو اس کا مطلب ہے we are taking conjunction of second and third column اب اس میں دیکھیں کہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کالم میں دونوں دفعہ ٹی صرف تھرڈ رو میں آ رہا ہے تو اس لیے تھرڈ کالم کے کورسپونڈنگ ہم ٹی لکھ لیتے ہیں باقی تھرڈ سوری تھرڈ رو کے کورسپونڈنگ ہم ٹی لکھ لیتے ہیں اور باقی ساری ویلوز میں ہمارے پاس ایف آ جاتا ہے تو اس طرح ٹلڈا پی ہیٹ کیو کا جو کالم بنے گا that will have first value F then second value F third value T and the last value F تو اس طریقے سے ہمارے پاس اس کا آ گیا اوکے okay. اب ہم دوسرے ٹیبل کی طرف آتے ہیں which is a bit more complicated than the one we just build اس میں ہمارے پاس ویریبلس کی تعداد جو ہے وہ تین ہو گئی ہے اوکے okay. اب ان کو اس ٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں ایکسپریشن ہمارے پاس ہے ٹلڈا پی اینڈ کیو اور ٹلڈا آر اس میں ویریبلس تین ہیں تو it will be a bigger table will have eight rows in the table تو کالمز میں پہلے تین کالمز تو ان تین ویریبلس کے لیے آ جائیں گے اب اس میں بھی دیکھیں کہ ہم نے پی کے لیے جو آٹھ ویلیوز لی ہیں ان میں سے پہلی چار ویلیوز کو ہم نے ٹی لیا ہے اور بعد والی چار ویلیوز کو ہم نے ایف لیا ہے کیو میں ہم پہلی دو ویلیوز ٹی لے رہے ہیں پھر نیکسٹ ٹو ٹی ویلیوز کو ہم ایف لے رہے ہیں پھر اگلی دو ویلیوز جو ہیں وہاں پہ ہم نے ٹی لیا ہے اور آخری دو ویلیوز میں پھر ہم نے ایف لے لیا ہے اور اسی طرح آر کے لیے ہم آلٹرنیٹ کرنا چلے چلے چلتے چلے جاتے ہیں آر کے لیے پہلی ویلیو ٹی پھر ایف پھر T then F then T then F T F اس طریقے سے اب یہ ساری کی ساری جتنی بھی پاسبلٹیز ہماری تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے اس میں کر دی ہیں کہ پی اور کیو اور آر کی یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں اب ہمارا ٹیبل کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایکسپریشن ایویلیویٹ ہونے کے بعد اس کی ویلیو ٹرو آتی ہے یا فالس آتی ہے for different values of p q and r اچھا ایکسپریشن کو ویلویٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ہی ہمارے پاس بریکٹ ہے تو اس کو ہم ریزالو کرنا چاہیں گے کیو اور ٹلڈا آر ایک ہی ہمارے پاس بریکٹ ہے اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے لیکن اس بریکٹ کو ریزالو کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ٹلڈا آر ایک ایکسپریشن موجود ہے تو پہلے ہم ٹلڈا آر کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ٹلڈا آر کے لیے ہم نے کالم بنایا fourth column is four tilde r it's very simple ہم نے صرف آر کو نیگیشن لے لینا ہے تو جہاں پہ آر میں ہمارے پاس ٹی آ رہا ہے ٹلڈا آر میں وہاں پہ ہمارے پاس ایف آ جائے گا تو اس طرح یہ ویلیوز آ جاتی ہیں first values F then T then F then T اچھا اب ہم اپنی بریکٹ کو جو ہماری ایک ہی بریکٹ اس میں موجود ہے اس کو ریزالو کرتے ہیں اور چونکہ اس میں ڈسچنکشن موجود ہے ویل کا ہمارے پاس سمبل ہے تو ویل کے لیے ہم نے یاد ہوگا آپ کو پراپرٹی کے ڈسچنکشن فالس صرف اس وقت ہوتا ہے جب دو ایکسپریشنس کا دو اسٹیٹمنٹس کا ڈسجنکشن فالس صرف اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ہی اسٹیٹمنٹ فالس ہوں otherwise it is true تو اب ہم نے دیکھ لیں کہ ہم نے کیو اور ٹلڈا آر کا ڈسجنکشن لینا ہے کیو ہمارے پاس سیکنڈ کالم میں موجود ہے اور tilde r is in the fourth column آپ یعنی ہم سیکنڈ اور فورتھ کالم کا کہہ لیں کہ ہم ڈسجنکشن لے رہے ہیں تو اس میں تھرڈ رو میں ایسی ہے جس میں کہ دونوں دفعہ ایف آ رہا ہے تو پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ تھرڈ رو میں ہمارے پاس ایف آئے گا اور پھر سیون تھرو ایسی ہے جس میں کہ کیو میں بھی ایف ہے اور ٹلڈ آر میں بھی ایف ایف ہے ہے تو اس طرح سیکنڈ جو that will also have an باقی ساری ویلیوز میں باقی ساری جتنی بھی ہمارے پاس روز ہیں اس میں یہاں تو ٹی میں سوری کیو میں ٹی آر ہے یا پھر ٹلڈا آر میں ٹی آر ہے تو اس طرح q disjunction tilde r column ہم باقی کمپلیٹ کر لیتے ہیں with the values of T تو اس طرح آپ اس میں دیکھیں کہ اس کالم میں ہمارے پاس صرف دو دفعہ ایف آ رہا ہے اور باقی ساری ویلوز جو ہیں وہ ٹی کی ہیں اچھا اب ہم اس بریکٹ میں جو ایکسپریشن ہے اس کو ہم نے اس کا ہم نے اب کنجنکشن لینا ہے ٹلڈا پی کے ساتھ تو پہلے ٹلڈا پی کو ویلویٹ کر لیں ٹلڈا پی بھی سمپل ہے ہم نے سمپلی پی کی ویلیو کا نگیشن لے لینا ہے تو یہ ہمارے پاس ویلوز آ جائیں گی پہلی چار values will be F because they correspond to T in column four p اور لاسٹ چار ویلوز جو ہیں that will be T because they correspond to F in column four p اب ہمارا فائنل ایکسپریشن جو ہے اس کو ہم اس کے لیے ہم کالم لکھ سکتے ہیں فائنل ایکسپریشن میں ہم نے کرنا ہے ٹلڈا پی اور جو ہمارا فورتھ کالم ہے نا ففتھ کالم جو ہمارا ہے کیو جنکشن آر ان دونوں کو ہم نے اینڈ کرنا ہے یا ان کا ہم نے کنجنکشن لینا ہے تو کنجنکشن کے لیے پھر رول کو ریپیٹ ہم کر لیں کہ جب ہم نے کنجنکشن لینا ہوتا ہے تو پہلے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کن روز میں ٹی آئے گا یہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی ان روز میں آنا ہے جب جہاں پہ دونوں ایکسپریشن کے لیے ٹی موجود ہے تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ ففتھ رو میں ہمارے پاس دونوں ویلوز ٹی ہیں سکس رو میں بھی دونوں ویلوز ٹی ہیں اور ایٹ رو میں بھی دونوں ویلوز ٹی ہیں یہاں پہ ہم کورسپونڈنگ ویلوز جو ہیں اس کالم کی وہ ٹی کر دیتے ہیں اور باقی ساری ویلوز کو ہم ایف کے ساتھ فل کر دیتے ہیں اب ہم اگلے ایکسپریشن کے لیے ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں ٹروتھ ٹیبل میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹروتھ ٹیبل بنانے کا طریقہ کافی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے اٹس فیلی میکینکل آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بناتے چلے جاتے ہیں it's simple but it's laborious اس میں کافی ٹائم کنزیومنگ ہے ایز سچ اس میں پرابلم اس میں کمپلیکیشن کوئی نہیں ہے تو جو اگلا ایکسپریشن جس کے لیے ہم ٹیبل بنا رہے ہیں وہ ہے p vel q hat tilde p hat q اس کے لیے ہم بنائیں گے اب اس میں ہمارے پاس ایکسپریشن میں دو بریکٹس ہیں تو پہلے ہم لیفٹ والی بریکٹ کو ریزالو کر لیتے ہیں یعنی ہم نے پی ویل کیو کو پہلے ہم نے ریزالو کرنا ہے اچھا اس میں پہلے تو یہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہوگا ٹیبل بنانے سے پہلے کہ اس میں ویریبلس کی تعداد چونکہ دو ہے تو full have four very four rows corresponding to variables پہلے دو کالمس ہم نے پی اور کیو کے لیے لے لیے ہیں اور اگلا کالم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پی ویل کیو کے لیے لیں گے پی کو اسی طریقے سے دو ٹیز لیے ہیں پی کالم میں اور اس کے بعد پھر دو ایفس لیے ہیں کیو کے لیے ٹی ایف ٹی ایف اچھا اب ان دونوں کو ہم نے اور کرنا ہے تو اور کرنے کے لیے رول یہی ہوتا ہے کہ ایف والی ویلیو کو پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس میں ایف صرف اس ویلیو میں آئے گا اس رو میں آئے گا جس میں کہ دونوں ایف پہلے سے موجود ہے یعنی پی بھی ایف ہے اور کیو میں بھی ایف ہے تو اس کے کورسپونڈنگ ویلیو جو ہے that will have an F there اور باقی ساری ویلیوز کو ہم ٹی کے ساتھ فل کر دیتے ہیں اچھا اب ہم نے اگلا جو بریکٹ دوسری ہے اس کو ریزالو کرنا ہے جس میں پی ہیٹ کیو ہے اور اس میں ہیٹ میں ہم کنجنکشن کے لیے ہمارا رول یہ ہے کہ ٹی والی ویلیو کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو جہاں پہ دونوں میں پی اور کیو میں ٹی موجود ہے اس کے کورسپونڈنگ ہم ٹی پٹ کر دیتے ہیں اور باقی ساری ویلیوز تینوں ویلیوز اس کی ہم ایف کے ساتھ فل کر دیتے ہیں اب اسی اسی ایکسپریشن کا پی اینڈ کیو کا ہم نے نگیشن لینا ہے تو اس کے لیے ہمارا اگلا کالم آ گیا اور اٹس ویری سمپل جہاں پہ ہمارے پاس پی اینڈ کیو میں ٹی موجود ہے اس کے نگیشن میں ایف آ جائے گا اور جہاں پہ ایف موجود ہے ول ہیو ٹی دیئر اچھا اب ہمارا we can now write the final expression اچھا ہمارا جو ایکسپریشن فائنل ایکسپریشن ہے یہ کنجنکشن سے بنے گا تھرڈ کالم میں ایکسپریشن جو ہے اور ففتھ کالم جو ایکسپریشن ہے ان دونوں کے کنجنکشن میں تو جیسے ہم کنجنکشن میں ہمارے پاس رول یہ ہے کہ پہلے ہم ٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ٹی اس میں ان روز میں آئے گا جہاں پہ دونوں جگہ ٹی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ will have T in second row and third row جبکہ فرسٹ رو اور فورتھ رو میں ایف آئے گا اچھا اس ایکسپریشن کو ہم نے ٹیبل کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس ایکسپریشن کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں آپ اس میں ہمارے پاس ٹی کب آ رہا ہے ٹی ہمارے پاس صرف اس وقت آ رہا ہے جب یا تو پی ٹرو ہے اور کیو فالس ہے یا پھر پی فالس ہے اور کیو ٹرو ہے جب پی اور کیو دونوں ٹرو ہوں یا دونوں فالس ہوں تو ریزلٹنٹ ایکسپریشن میں ہمارے پاس فالس آ رہا ہے یہ والا ایکسپریشن جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ فارم اصل میں ایک اور لاجیکل کنیکٹو کو ڈیفائن کرتی ہے جسے ہم ایکسکلوسو اور کہتے ہیں ایکسکلوسو اور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور کے انگلش میں یوزیج پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا جب ہم انگلش میں اور کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اور اس سینس میں ہوتا ہے کہ جب ہم پی اور کیو کہتے ہیں تو اس میں ہمارا سینس یہ ہوتا ہے کہ ادھر p is true or q is true or possibly both are true مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گیو می اے بک اور گیو می اے پین تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ you can either give him a pen or you can give him a book or possibly can you can give him both pen and the book اس میں ہم اور کو جس سینس میں یوز کر رہے ہیں ہم کہیں گے کہ ہم اس کو انکلوسو سینس میں یوز کر رہے ہیں we are using an inclusive or اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ tomorrow at nine o'clock I will be in Lahore or I will بی ان اسلام آباد تو اب وہ اور کو انکلوسو سینس میں نہیں اپلائی کر رہا ہی ول بی ادھر ان لاہور اور ہی ول بی ہی ول be in Islamabad he will not be both in Lahore and Islamabad تو اس سینس میں جب ہم اور کو یوز کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہم اور کو ایکسکلوسو سینس میں یوز کر رہے ہیں کہ ہمارا ایسی ہمارا اسٹیٹمنٹ جو کہ ہمارے پاس پی اور کیو جس میں کہ ٹروتھ اس وقت آ رہی ہو جب کہ either one of them is true and other is false otherwise when both are true then it's false اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوسو اور اور اس کے لیے ہم نے یہ ٹیبل بنایا ہے اب اس ایکسکلوسو اور کی فارمل ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسکلوسو اور کو ہم ڈیفائن کریں گے one or is use in its exclusive sense the statement p or q means پی اور کیو بٹ ناٹ both or p or q and not p and q which translate into the symbols جو ایکسپریشن ابھی ہم نے بنایا تھا اسی کے لیے یہ بن جائے گا p vel q and tilde p hat q اچھا اس طرح کے لاجیکل اس لاجیکل کنیکٹوس کے لیے ہمارے پاس ایک علیحدہ سمبل ہے یہ سمبل اب آپ یہ دیکھیں یہ سرکل کیا ہوا ہے پلس سائن کو یہ بھی اور کے لیے ایکسکلوسو اور کے لیے ہمارے پاس سمبل ہے اور بعض اوقات ہم صرف ایکس اور لکھ دیتے ہیں ایکسکلوسو اور کو ڈینوٹ کرنے کے لیے اچھا ایکسکلوسو اور کا ٹیبل جو ہے وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہ ٹیبل بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ٹیبل میں ہمارے پاس ٹرو صرف اس وقت آتا ہے when we have one value for expression T and other value false otherwise it is is false اچھا اب میرا خیال ہے کہ ہم نے ٹروتھ ٹیبلس کو کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیا ہے اور ایک نیا کنیکٹو بھی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے ناؤ وی نو فور کنیکٹوس ہمارے پاس ایک اور کے لیے کنیکٹو ہے اور دوسرا ایکسکلوسو اور کے لیے وی ہیو کنیکٹوس اچھا اب ہم لاجیکل ایکسپریشنس کو یا اسٹیٹمنٹ فارمس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں let's we are given two statement forms تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ they are same or not ہمیں یہ دیکھنا ہے دے آر اکولنٹ اور ناٹ اچھا بعض اوقات آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی ایکسپریشن کو ہم مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں ایک ہی ایکسپریشن کو ہم مختلف طریقے سے لکھ سکتے ہیں ہم چیز کو نوٹ کریں گے تو اگر اس چیز کو ایکولنس کو ایکولنس کو ڈیسائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈس ہیں تو ان میں سے ایک میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہم دو لاجیکل ایکسپریشنس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے ٹروتھ ٹیبلس بناتے ہیں اگر ان کے ٹروتھ ٹیبلز آئیڈینٹیکل آ جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ they are the same logical expression they are equivalent logical expressions تو اب ہم کچھ ایسے لاجیکل ایکسپریشنس دیکھتے ہیں which are equivalent to each other اس میں سے پہلی مثال جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈبل نیگیٹو کی ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم پی لیتے ہیں اس کا نیگیٹو لیں اور پھر اس کا دوبارہ نیگیٹو لے لیں دین وی گیٹ پی اگین تو اب ہم نے نیگیٹو ڈبل نیگیٹو کے لیے جو ٹیبل بنایا ہوا ہے اس میں اٹس بڑی سمپل ٹیبل پی کے لیے ہمارے پاس کالم ہے وچ ہیز ٹو ویلیوز چونکہ ایک ہی ویریبل انوالوڈ ہے اس میں پورے ایکسپریشن میں so the number of rows will be two اور پی میں ہمارے پاس ٹو اور فالس دو ویلیوز آ گئی ہیں ٹلڈا پی کے لیے ایف این ٹی آ گیا اور پھر اس کی ڈبل نیگیٹو ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہی کالم آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ پہلا اور تیسرا کالم جو ہے وہ چونکہ آئیڈینٹیکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ p and double negative of p are same تو یہ ایک طرح کی پراپرٹی ہمارے پاس ہے کہ کسی بھی لاجیکل ایکسپریشن کا کسی اسٹیٹمنٹ کا جب ڈبل نیگیٹو لیا جاتا ہے تو وہی ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتا ہے اچھا اوکے اب یہ جو ہم نے ابھی اکول ثابت کی ہے اس کو تھوڑا سا السٹریٹ کرتے ہیں with the help of an example let we have a statement English it is not true that I am not happy ہم یہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ہیپی کو پی کے ساتھ ہم ڈینوٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے پی سمبل یوز کر لیتے ہیں تو not happy I am not happy کے لیے ٹلڈا پی آ جائے گا اور it is not true that I am not happy کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا ڈبل نیگیشن آف پی اچھا ابھی ہم نے چونکہ ثابت کر دیا ہے کہ double negation of p is same as p so we have prove that it is not true that I am not happy is equivalent to I am happy it's a very simple application simple rule اچھا اب ہم نے ایک ایگزامپل اگلی جو لیں گے اگلی ایگزامپل میں ہم نے دو لاجیکل ایکسپریشنس لینے ہیں اور ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ these two logical expressions are not equivalent تو ان کے لیے بھی ہمیں اسی طریقے سے ٹیبل بنانا پڑے گا اور ان کے ٹیبل میں ہم نوٹ کریں گے کہ ہمارے پاس ان کے جو ٹیبل اب آئیں گے ان میں کالمس آپس میں کمپیئر نہیں کریں گے ان کی جو ریسپیکٹو اینٹریز ہوں گی روز کے اندر they will be differ somewhere تو اب جس ایکسپریشن کو ہم جن دو ایکسپریشن کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں ٹلڈا پی اینڈ کیو ایک لاجیکل ایکسپریشن ہے اور دوسرا ہے tilde P and tilde Q اب ان دونوں کے لیے ہم نے بنانا ہے دونوں کو کے لیے ہم اکٹھا ایک ٹیبل بنا رہے ہیں دونوں ایکسپریشنز میں دو دو ویریبلز ہیں پی اینڈ کیو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ our table will have four rows quickly we make table column for P then for Q and then for tilde P and then for the Q we want to have a table for four column for P and Q اور اس کو اسی رول کے مطابق پہلے اس میں ٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہمارے پاس ٹی آئے گا we'll have T where both entries are T for corresponding to P and Q تو پہلی اس طرح انٹری ٹی ہو جاتی ہے اور باقی تینوں انٹریز ایف ہو جاتی ہیں پھر اس کا نیگیشن ہمیں چاہیے تو اس کا ہم نیگیٹو لے لیتے ہیں دیٹس فیل سمپل اور پھر ہمارا دوسرا ایکسپریشن جو ہے اس کے لیے ہمیں تیسرے اور چوتھے کالم کو اینڈ uh, کرنا پڑے گا اور اس طرح اس کو بھی اسی طریقے سے کہ ٹی کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں اور باقی کالمس کو ہم پھر باقی ایف کے ساتھ فل کر لیتے ہیں کالم کی باقی انٹریز کو اچھا اب ہمارے پاس جو آخری دو کالمز ہیں ان کو آپ کمپیئر کریں دے آر ناٹ سیم اگرچہ پہلی رو میں دونوں کی ویلیو ایف ہے لیکن دوسری اور تیسری روز میں ویلوز ڈفرینٹ ہو رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ the two expressions are not logically equivalent تو یہ ہم نے ایک طرح سے اپلیکیشن کی ہے کہ how we can use two tables for validating equivalence of two logical expressions ہم چیک کر سکتے ہیں کہ دو لاجیکل ایکسپریشن جو ہیں وہ اکولنٹ ہیں یا نہیں اچھا اب ہم uh, اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں ہم گریجولی اب ہم کچھ لاز اسٹڈی کریں گے ان لاز کو آپ کسی نہ کسی کنٹیکسٹ میں پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے مثلاً جو پہلا لا ہم نے پڑھنا ہے دیٹ از ڈیمارگنس لا میں خیال ڈیمارگنس لا کو آپ نے سیٹس میں ضرور پڑھا ہوگا جب آپ لیتے ہیں یونین آف سیٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ نے ڈیمارگنس لا کو یوز کیا ہوگا کہ اے یونین بی کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ A complement intersection B complement ہوتا ہے بالکل اس کے اسی طرح کورسپونڈنگلی ہم ڈیمارگنس لا جو ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیمارگنس لا کی اسٹیٹمنٹ لاجک میں یہ بنتی ہے the negation of an and statement is logically equivalent to the or statement in which each component is negated symbolically بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہم انٹرسیکشن کے لیے بناتے ہیں سیٹس میں لا ہمارے پاس ہے مارگنس لا ہمارے پاس کنجنکشن میں اسی طریقے سے آ جائے گا رول ہمارے پاس یہ بنے گا tilde P hat Q is equivalent to tilde P vel tilde Q اور اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا لا بن جائے گا ڈس جنکشن کے لیے tilde P vel Q is equivalent to tilde P hat tilde Q یہ لاجک یہ ڈیمارگنس لا ہم اس کو بہت سی اس کی اپلیکیشنز ہوں گی let's see first of all اس کو ہم ثابت کیسے کرتے ہیں ڈیمارگنس لا کو ہم پروف کرنا چاہتے ہیں تو ڈیمارگنس لا پروف کرنے کے لیے بیسیکلی ہمارے پاس ہم نے ثابت یہ کرنا ہوگا کہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ right سائڈ والی ایکسپریشنز جو ہیں ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ فارمس ہیں دے آر اکولنٹ ہم نے دونوں اسٹیٹمنٹ فارمس کو اکولنٹ ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے وہی میتھڈ ہم یوز کریں گے ہم دونوں فارمس کے لیے دونوں اسٹیٹمنٹ فارمس کے لیے ہم پروسیبل بنائیں گے اور we will note that they have identical values in I respective rows تو اب ہم اس کا ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل دونوں ایکسپریشنس کے لیے ہم ایک ہی بنا لیتے ہیں کٹھا ٹوتھ بنا لیتے ہیں the expressions involve only two variables P and Q اس کا مطلب یہ ہے کہ ول ہیو فور روز پہلے دو کالمز جو ہیں ٹیبل کے وہ تو ہو جائیں گے پی اور کیو کے لیے اور باقی جو ہے اگلا ہم کالم بنائیں گے third for tilde P and fourth column will be for tilde Q then we have a column for P vel Q then we next column is for uh, negation of p well q and finally we have a column for our expression on the right hand side tilde p hat tilde q اچھا ٹیبل کی میرا خیال آپ لوگوں نے پریکٹس کر لی ہوئی ہے ول ایزیلی uh, اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹیبل کیسے بنایا اب uh, صرف ہم یہ کمپیئر کر لیتے ہیں کہ آخری دونوں کالم چونکہ آئیڈینٹیکل آ رہے ہیں ہمارے پاس جہاں پہ لاسٹ کالم میں ایف ہے سیکنڈ لاسٹ میں بھی ایف ہے اور جہاں پہ لاسٹ کالم میں ٹی ہے سیکنڈ لاسٹ میں بھی ٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the two expressions have identical logical table تو they are equivalent they for they are equivalent تو یہ this is sort of application of truth table for proving law ہم نے ایک لا کو ثابت کیا یوزنگ ٹروتھ ٹیبلس اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیمارگنز لا کو تھوڑی سی اپلیکیشن اس کی پریکٹس کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو اس کی یوزیج کے کو فیملرائز کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پہلے ہم کچھ انگلش کے ایکسپریشنز ہیں جن کو ہم میں بھی سمپلیفائی کرتے ہیں یوزنگ ڈی مارگنس لا تو لت سے اس میں ہم اب کر رہے ہیں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے دا fan is slow or it is very hot ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ہم نے نگیشن کرنی ہے اور دوسری اسٹیٹمنٹ اس طرح ہمارے پاس ہے اکرم از انفٹ اینڈ سلیم از انجرڈ اور اس کی بھی ہم نے نیگیشن کرنی ہے پہلی اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھیں پہلے اسٹیٹمنٹ کو آپ انالائز کریں actually actually it is this statement is a compound statement and we have two simple statements involve in it پہلی اسٹیٹمنٹ بنے گی دا فین از لو اور دوسری اسٹیٹمنٹ بن جائے گی اٹ از ویری ہاٹ ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ ایس کے ساتھ نوٹ کر لیں دوسری کو ایچ کے ساتھ نوٹ کر دیں درمیان میں آپ کے پاس کنجنکشن ہے اس کا جب آپ نیگیٹو لیں گے تو اب آپ کا اور جو ہے it will change into and جیسے کہ ڈیمورگنز لا کا رول ہے ہمارے پاس اور it will change to and اور اس طرح یہ ایکسپریشن جو بن جائے گا the fan is not slow and it is not very hot اچھا دوسرا expression Akram is unfit and Saleem is injured کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں اینڈ اور میں کنورٹ ہو جائے گا اکرم از ان فٹ کے ساتھ ہم نگیشن لگا دیں گے اور سلیم از انجرڈ کے ساتھ بھی ہم نگیشن لگا دیں گے اور اینڈ کو ہم کنورٹ کر دیں گے انٹو اور اور اس طرح اس ایکسپریشن کا ہمارے پاس نگیشن آ جائے گا تو so the negation becomes Akram is not unfit or Saleem is ناٹ انجرڈ ہوپلی یہ ایگزامپل اٹس ویری سمپل آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی اس کی اگلی ہم ڈیمارگنس لا کی اپلیکیشن جو کریں گے دیٹ ول بی ان صرف میتھمیٹکس آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انکویلٹیز کو ہم لاجیکل انکوالٹیز کی نگیشن کیسے لیں گے یوزنگ ڈی مارگنس لا تو اب ہمارے پاس ایک انکویلٹی گیون ہے minus one X lies between minus one and four تو ایکچولی دے آر ٹو آپ اس میں دیکھیں کہ they are two statements X is greater than minus one ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے X is less than or two four اور ان دونوں اسٹیٹمنٹس کا ہمارے پاس اینڈ موجود ہے X is X is greater than than minus one and less or or equal ٹو فور اگر ہم اس کے ہم ڈیمور اپلائی کریں گے تو اس میں and will translate into or X greater than or equal equal to to to minus minus one one will translate in X less than اور اسی طریقے سے ایکس لیس دین اور نیگیشن جو ہوگی that will be X is greater than four تو اس طرح ہماری انکویلٹی جو ہے it will translate into اس انکویلٹی کی نیگیشن جو ہے وہ ہم نیگیشن جو ہوگی that will be equal to X is less than or equal to minus one or X is greater than four اچھا اب ڈیمارگنس لا کی بھی آپ نے کچھ پریکٹس کر لی ہے and we are moving steadily in our course میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے اگلے ہی ٹاپکس میں کچھ اور چیزیں پڑھنی ہیں لیکن کچھ میں سجیسٹ کر دوں کہ آپ کچھ اور ایکسرسائز اپنے طور پہ بھی کریں آپ یقیناً کتابیں اب آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں گی and you will be spending time in finding which questions are solvable for you تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان میں سے جو بھی کوشچنس ہم بھی آپ کو ساتھ سجیسٹ کرتے رہیں گے کون سے کوشچنس آپ لوگ کریں تو کتابوں کو آپ بالکل اپنے ساتھ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کنسلٹ کرتے چلے جانا ہے تو ایک دو میں آپ کو پرابلمس ابھی بھی سجیسٹ کر دیتا ہوں جن کو آپ اپنے طور پہ کریں آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا ویریفائی کرنا ہوگا ہم آپ کو دو لاجیکل ایکسپریشن دیں گے اور آپ نے ثابت یہ کرنا ہوگا کہ دے آر اور ناٹ اور جو دو ایکسپریشنس میں لاجیکلی آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں اس میں سے ایک ہے P and Q within the bracket and R اور اس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے with another logical expression P and bracket then and R اب ان کو آپ لاجیکلی کمپیئر کرنے کے لیے ان دونوں کے ٹروتھ ٹیبل آپ کو بنانے پڑیں گے اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ they have identical in rows actually یہ جو ہے ایک ہمارا لا ہے جس کو ہم اس میں ثابت کر رہے ہیں جیسے ڈیمارگن لا کو ہم نے ثابت کیا تھا یوزنگ اے ٹروتھ ٹیبل تو یہ ہمارا ٹروتھ ٹیبل جو ہے یہ بھی ثابت کرے گا اس لا سے بھی آپ لوگ پرابلی uh, فیملیئر ہیں دس از بیسیکلی لا اور ایسوسیٹو لا کو بھی آپ لوگوں نے سیٹس میں پڑھا ہوگا تو اسی طرح کا لا ہے ایسوسیٹو لا ہمارے پاس ڈس جنکشن کے لیے بھی ہوتا ہے اور کنجنکشن کے لیے بھی ہوتا ہے جس طرح یونین اور انٹرسیکشن کے لیے ایسوسیٹو لا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈس جنکشن اور کنجنکشن کے لیے ایسوسیٹو لاز موجود ہیں اوکے okay, اب ہم کچھ نئی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرتے ہیں ہم جو نئی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہ ایک تو ہم انٹروڈیوس کریں گے کہ is a okay and is a contradiction یہ دو ہم نے آپ کو ٹرمز میں نے آپ کو ایکسپلین کرنی ہے تو پہلے میں ٹوٹالوجی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ٹیٹالوجی لاجک میں ہمارے پاس ایک ٹرم ہے جس کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں tautology is a statement tautology statement form that is always true regardless of the value of the statement variables ایسی اسٹیٹمنٹ جس کے جب بھی آپ ٹیبل بنائیں تو ساری ویلیوز ٹی آئیں اوکے اس میں اب ایگزامپل کے طور پہ سب سے پہلے ہم ایکسپریشن لے لیتے ہیں پی اینڈ پی اور ٹلڈا پی یہ بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم ٹروتھ ٹیبل بنا کے دیکھتے ہیں کہ ویدر اور ناٹ دس از اے ٹوٹالوجی تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹیبل بنے گا it's a very simple table ایک کالم اور پاس پی کے لیے دوسرا ٹلڈا پی کے لیے اور اس کو جب ہم اور کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس ریزلٹنٹ کالم آتا ہے that has only T at تو so we have that table کی مدد سے ہم نے ثابت کر آئی ایم ان لاہور اور I am not in Lahore تو یہ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ٹرو ہوگی اچھا اگلی ہماری جو ٹرم ہم انٹروڈیوس کریں گے دیٹ از کالڈ اے یہ ٹوٹالوجی کا بالکل الٹ ہے یہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کی ویلیو ہمیشہ ایسی اسٹیٹمنٹ فارمز ہیں جن کی ویلیو ہمیشہ فالس آتی ہے اور مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس ہو پی ہیٹ ٹلڈا پی تو یہ جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ فارم ہے اس کی ویلیو ہمیشہ فالس آئے گی ٹیبل اس کا ٹوتھ ٹیبل بنا کے دیکھتے ہیں تو اس کا ٹیبل میں بھی ہمارے پاس سیمپل پی کے لیے کالم دین ٹلڈا پی کے لیے column and then a column for P hat tilde P تو آپ یہ نوٹ کریں کہ پی ہیٹ ٹلڈا پی میں اس کالم میں جو دونوں ویلیوز آ رہی ہیں دے آر فالس تو اس طرح we have establish that P hat tilde P is a contradiction اچھا اب ٹوٹالوجی اور کنٹرڈکشن کے لیے صرف یہی دو ایکسپریشنز نہیں ہیں جو بھی ہم نے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو دیے ہیں ہم ہمارے پاس کچھ ایسی اور بھی ایکسپریشنز ہوتے ہیں لاجیکل ایکسپریشنز ہوتے ہیں which are different from these are but still they are a, or contradiction. اچھا اب اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو ایکسرسائز سجیسٹ کروں گا میرا خیال ہے آپ لوگوں نے اپنی بکس تو خرید لی ہوں گی اور پریکٹس شروع کر دی ہوگی اب یہ میں آپ کو دو اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوں جن کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ویدر دے آر آرٹولوجیز اور کنٹرڈکشن پہلی اسٹیٹمنٹ ہماری ہے P hat Q vel tilde P vel P hat tilde Q اور آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ دس اسٹیٹمنٹ از آ ٹوٹالوجی اس کے بعد اگلی اسٹیٹمنٹ ہے P hat tilde Q hat tilde P vel Q اور آپ اس کے لیے ٹوتھ ویئر بنائیں گے اور اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ دس از آ کنٹراڈکشن ٹوٹالوجیز اور کنٹراڈکشن uh, یہ terms hopefully they are clear to you اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ان کے بارے میں میں کچھ ریمارکس آپ کو دینا چاہوں گا کہ we have study the number of statements in our discussion today تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تھوڑی ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹالوجیز ہوں یا کنٹرڈکشنس ہوں most of the statements are نی دا ٹوٹالوجیز اور نار کنٹرڈکشنس اس میں آپ جب اس کا ٹوتھ ٹیبل بناتے ہیں تو کوئی ویلیو ٹی آ جاتی ہے کوئی فالس آ جاتی ہے تو اس طرح اس کے علاوہ ایک اور ٹوٹالوجی کے بارے میں ایک ریمارک اگلا میں یہ دینا چاہوں گا کہ ٹوٹالوجی کا اگر آپ کسی statement if a statement is a tautology and you take a negation of that statement the negation will be a contradiction اور vice versa if a statement is a contradiction تو اس اسٹیٹمنٹ کی نیگیشن جو ہوگی that will be a tautology اچھا ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے کہ ہم اپنی آرڈینری یوزیج میں بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ کنٹرڈکٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دیز اسٹیٹمنٹس آر کنٹرڈکٹری تو انگلش یوزیج میں یہ لفظ ہم اس وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اگر دو اسٹیٹمنٹس کا ہم کنجنکشن لیں گے تو it will be a contradiction مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ان لاہور تو اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آئی ایم ان کراچی تو یہ دو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہوں گی ان دونوں میں سے ایک ایٹ اے ٹائم ٹرو ہے ادھر ایز ان لاہور اور از ان تو اس کا جب کنجنکشن لے گا تو یہ ہمارے پاس ایک کنٹرڈکشن آ جائے گی تو ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ دو statements are contradictory when the conjunction is is a contradiction اچھا اچھا لیٹس لیٹس موو آن اب ہم ابھی تک ہم نے دو تین لاز کیے ہیں لاجک کے ایک تو ہم نے ڈیمارگنس لا کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل ہم نے بنایا تھا اسوسیٹو لا کیا ہمارے پاس لاجک میں بہت سے لاز ہیں اور بھی بہت سے لاز ہیں اور اب ہم ان لاز کو دیکھیں گے کہ اور ہمارے پاس کون کون سے لاز ہیں ان لاز کی بہت سی اپلیکیشنز ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ اپلیکیشن تو ہمارے پاس یہ ہوگی کہ ہم ان لاز کی مدد سے بھی دو لاجیکل ایکسپریشنس کو یا اسٹیٹمنٹ فارمس کو کمپیئر کر سکیں گے ہم دیکھ سکیں گے کہ ویدر دے آر اکولنٹ اور ناٹ ہم یہ ڈیسائڈ کر سکیں گے ابھی ہم نے ایک ہی میتھڈ کیا ہے کہ ہم دو اسٹیٹمنٹس کو یا دو اسٹیٹمنٹس فارم کو لاجیکلی کمپیئر کرنے کے لیے ان کا ٹوتھ ٹیبل بناتے تھے تو ہم دوسرا میتھڈ جو ہوگا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم لاجیکل لاز آف لاجک کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ whether two statements are equivalent or not اور اس کی دوسری اپلیکیشن یہ ہوگی لاجک ان کی لاز آف لاجک کی کہ ان کی مدد سے ہم کسی بھی گیون لاجیکل اسٹیٹمنٹ کو لاجیکل فارم کو ہم سمپلیفائی کریں گے تو لاجک کے جو لاز ہیں دیر کوائٹ اے فیو لیکن میرا خیال ہے ان سب سے آپ کسی نہ کسی حوالے سے فیملیئر ہیں جیسے ڈیمارگنس لا ہے ایسوسی لا ہے ڈسٹریبیوٹیو لا ہے ادر لاز دیئر اینڈ اس کی لسٹ جو ہے it's all too long list but it's not difficult for you to remember it should بھی difficult for you to remember کہ اس کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں and we just browse through it very quickly the list is پہلا جو لا ہم نے لیا ہوا ہے a commutative law P hat Q is same as or equivalent to کیو ہیٹ پی یہ کامپٹیٹیو لا ہے یہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم الجبرا میں بھی ایڈیشن کو دیکھتے ہیں کہ addition is commutative two plus three is equal to three plus two and multiplication is also commutative two multiplied by three is same as three multiplied by two جبکہ سبٹریکشن جو ہے یہ کامپٹیٹیو نہیں ہے two minus three is not equal to three minus two تو ہم نے ابھی تک جو دو کنیکٹو اسٹڈی کیے ہیں کنجنکشن کا اور ڈسجنکشن کا they are both commutative commutative law میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ P hat Q is same as Q hat P اور P vel Q is equivalent to Q vel P next law is associative law اس لا کو بھی ہوپ فلی آپ نے سیٹ تھری میں بھی پڑھا ہوگا اور الجبرے میں بھی یہ اگر ایک ہی آپریشن ہمارے پاس ہو تو ہمیں پتا ہے کہ اگر ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن جو ہیں دے آر ایسوسیٹیو اسی طریقے سے ہمارے پاس کنجنکشن اور ڈسجنکشن جو ہے دے آر آلسو اب اس میں آپ نوٹ کریں کہ P hat Q hat R is same as P hat Q hat R اور اسی طریقے سے ڈسجنکشن کے لیے P vel Q vel R is equivalent to P vel Q vel R distributive law جو ہے از فرام لا لا میں ہمارے پاس یا تو کنجنکشن آ رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ ڈسٹنکشن آ رہا ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیو لا میں ہمارے پاس دونوں کا مکس آ رہا ہے ہمارے پاس P hat Q vel R اور اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا اگر پیرل اگر آپ دینا چاہتے ہیں الجبرا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ multiplication is distributive over addition تو آپ کسی نہ کسی حد تک کنجنکشن کو ملٹیپلیکیشن کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اور ڈسٹنکشن کو ایڈیشن کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کہیں گے کہ conjunction is distributive over disjunction similarly distributive junction conjunction اگلا لا ہے آئیڈینٹی لا اس میں بھی اس کا پیرل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں الجبرا میں الجبرا میں ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کی آئیڈینٹی ون ہے اور ایڈیشن کی آئیڈینٹی زیرو ہے تو کسی بھی نمبر کو جب ون سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو وہی نمبر آ جاتا ہے یا پھر کسی بھی نمبر میں زیرو کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہی نمبر آ جاتا ہے اسی طریقے سے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کی اگر ہم کنجنکشن لیں گے ود اے ٹوٹالوجی ٹی کو ہم ٹوٹالوجی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس وہی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو ٹی کو ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنجنکشن کی آئیڈینٹی ہے اور اگر کسی بھی اسٹیٹمنٹ کا ڈسجنکشن لیں گے ود اے کنٹراڈکشن تو ہمارے پاس وہی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی تو کنٹراڈکشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسجنکشن کی آئیڈینٹی ہے تو ان لاز کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی لاز نگیشن لاس کو ابھی ہم نے میرا خیال اس کا ٹروتھ ٹیبل بھی بنایا تھا P vel tilde P is a tautology P hat tilde P is a contradiction double negation کو بھی پہلے ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ ٹروتھ ٹیبل میں کہ double negation is same as the original statement اگلا لا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئرن پورٹنٹ لا اس کو بھی آپ سیٹ تھری میں کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اے انٹرسیکشن سیکشن اے جو ہے کسی سیٹ کا انٹرسیکشن جو رہتے ہیں with itself we get the same set تو اسی طریقے سے P hat P is same as P itself اور کسی سیٹ کا جب یونین لیا جاتا ہے ود اٹ سیلف تو we get the set again تو اس طرح ویل کو آپ یونین کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں پی ویل پی از اکولن ٹو پی اگلا لا ہے ڈیمارگنس لا یہ بھی ہم کر چکے ہیں آلریڈی اور اگلے اس کے بعد نیکسٹ لا ہے یونیورسل باؤنڈ لا جسے ہم کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ P vel T is same as T اور کسی بھی اسٹیٹمنٹ کا اگر آپ لیں گے اور ٹوٹولوجی کے ساتھ تو یو ول گیٹ اے ٹوٹولوجی اور کسی بھی اسٹیٹمنٹ کا اگر آپ کنجنکشن لیں گے with a contradiction then you will get a these laws are called universal bound laws اگلا لاس جو ہے اگلے دو لاس جو ہیں دے آر کال ابزارپشن لاس اس میں آپ نوٹ کریں کہ P vel P hat Q is same as P تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا چیز ایبزارب ہو رہی ہے پی ہیٹ کیو ایبزارب ہو رہا ہے انٹو پی اور اگلی اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس ہے پی ہیٹ کیو پی ویل کیو اب پھر اب آبزورپشن لا ہم اپلائی کر رہے ہیں اب پھر ہمارے پاس پی ویل کیو جو ہے it is being absorbed into P تو اس طرح ہمارے پاس پی آ جاتا ہے اور آخر میں جو ہمارے لاز ہیں ان کو میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کہ کسی ٹوٹالوجی کی جو نگیشن ہوتی ہے وہ کنٹرڈکشن ہوتی ہے اور کسی بھی کنٹرڈکشن کی جو نگیشن ہے that's a tautology these are all the laws اچھا یہ لاز سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور hopefully you have understood them all تو ان کو میمورائز کرنا بھی آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا اب ان لاز کی ہم اپنے اگلے لیکچر میں آج تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کی اپلیکیشنس کر سکیں تو اگلے لیکچر میں ہم ان لاز کو اپلائی کریں گے تو اپلیکیشنز میں ہمارے پاس ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان کی مدد سے ہم لاجیکل ایکسپریشنس کو یا اسٹیٹمنٹ فارمس کو کمپیئر کریں گے ویدر دے آر اکولنٹ اور ناٹ اور اس کی دوسری اپلیکیشن یہ ہوگی کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ فارم کو ہم سمپلیفائی کرنے کے لیے اسے یوز کریں گے اوکے okay, تو اب تک ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کچھ کیا ہے سو so فار پہلا ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم سے شروع کیا تھا سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹمنٹ فارم اسٹڈی کی تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ٹوتھ ٹیبل کو کیسے بنایا جاتا ہے ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ٹیبل کا سائز جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے نمبر آف ویریبلس کے اوپر if you have n variables then the number of rows will be two to the power n پھر ہم نے کچھ ٹوتھ ٹیبلس بنائے پھر ہم نے ٹوتھ ٹیبل کی ایک اپلیکیشن کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ٹیبل کی مدد سے ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ فارمس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ دے آر اکولنٹ اور ناٹ اس کے لیے ہمیں جس اسٹیٹمنٹ ہم کمپین کرنا چاہتے ہیں وی میک دا ٹو اسٹیبل فار دو اسٹیٹمنٹس اور اگر ان کی ویلیوز کمپیئر کریں have identical values then we see that the logical forms equivalent otherwise they are not equivalent پھر ہم نے کچھ ٹرمز uh, انٹروڈیوس کیے ہیں نہیں آج ایک ٹرم uh, ہم نے انٹروڈیوس کی ہے tautology statement form is a tautology if it is true for every value of its component statements اور اس طریقے سے ہم نے کنٹراڈکشن ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس میں جب بھی اس کا ٹیبل بنایا جاتا ہے کسی ایسے اسٹیٹمنٹ فارم کو ہم کنٹراڈکشن کرتے ہیں جس کا ٹیبل بنایا جائے تو ٹیبل میں ساری کی ساری ویلیوز ایف آئیں ساری کی ساری ویلیو فالس آئیں تو اس کو ہم کنٹراڈکشن کہتے ہیں and we have studied a number of laws now کچھ لاز کو تو ہم نے ثابت بھی کیا ہے اسٹیبلش بھی کیا ہے جیسے مارگنس لا کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اور ایسوسیٹیو لا کو ہم نے ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے ثابت کیا ہے اسی طرح ٹوٹولوجی کے بارے میں ایک دو لاس کو ہم نے ثابت کیا یوزنگ ٹوتھ ٹیبل اور پھر ہم نے کچھ اور بھی لاس کو انٹروڈیوس کیا ہے کافی سارے long list associative law commutative law distributive law important law identity law universal absorption law number of other laws جن کو ہم نے انٹروڈیوس کیا and we will be playing with these laws in over next two اور تھری لیکچرس اچھا باقی میرا خیال ہے کہ ہم uh, we should finish now here لیکن ایک چیز میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے بھی لیکچر میں میں نے اس بات کو کہا تھا کہ انگلش کا ہر سینٹینس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں sentence is a statement only if it's a declarative sentence and you can assign a value treat یا تو اس کی ویلو ٹروتھ ہو یا فالس ہو تو جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ x is greater than minus one then it's not a statement کیونکہ اس کے اس کو ہم نہیں کر سکتے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ I use a word of a statement where I should have use a word of sentence آپ اس پہ غور کریں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک دو جگہ پہ کچھ ایسے سینٹینسز کو اسٹیٹمنٹس کہا ہے جو کہ اسٹیٹمنٹس نہیں تھیں they were sentences they were not statements تو آپ یہ ٹو یو کہ میں نے کہاں کہاں ریکال کریں کہ کہاں میں نے سینٹینسز کو وچ آر ناٹ اسٹیٹمنٹس ان کے میں نے اسٹیٹمنٹ کہا ہے So, it's sort of an exercise for for you to do. okay, enough today and we shall inshallah meet next time. اور اگلا جو ہم نے کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ جو لاجک کے ہم نے لاز ہم نے سیکھے ہیں ان کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور ان کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہم کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہم نہیں کریں گے سو گڈ بائی ٹد